روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں دوسرے تمام ساتھی پہلے سے ہی جدہ میں منتظر تھے جدہ میں مختصر قیام کے بعد ہمارا قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا سب نے احرام کی سفید چادریں باندھ رکھی تھیں اور زبانوں پر لبیک اللہ لبیک کا اعلان وفا تھا حدود حرم شروع ہوتے ہی دل کی کیفیات بدل جاتی ہیں اور مکہ مکرمہ کے شروع ہونے کا احساس اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب شار ستین کا قدیم علاقہ شروع ہوتا ہے میرے ساتھ یہ عجیب معاملہ ہے کہ جب بھی مکہ مکرمہ میں حاضری نصیب ہوتی ہے تو دعاؤں کا حرص بڑھ جاتا ہے اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ پہلے کیا مانگوں اور کس دعا کو مؤخر کروں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کریم میزبان نے اپنے گھر کی حاضری کے ساتھ اپنی رحمت کے بھی تمام خزانے کھول دیے ہیں اور اپنے چھوٹے سے مہمان کو ان خزانوں میں سے مانگنے کا کھلا اختیار دے دیا ہے مجھ جیسے بیکار اور چھوٹے سے انسان کو اپنے گھر بلا لینا ہی مالک کا اتنا بڑا فضل ہے جس کا شکر ادا کرنے سے زبان قاصر ہے زبان پر طرح طرح کی عربی دعائیں اور اردو التجائیں آ رہی تھیں دل میں دینی اور ایمانی تمناؤں کے طوفان اٹھ رہے تھے دل اور آنکھیں کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے اور زیادہ بےتاب ہو رہی تھیں پھر چونکہ اس بار کی حاضری ایک خاص مقصد کے تحت تھی اس لیے دعاؤں میں اسی مقصد کا حصہ غالب تھا مسجد حرام پہنچ کر بلا تاخیر اس میں حاضری کی ترتیب بنا لی گئی رمضان المبارک کے ہجوم میں بچھڑنے کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا نظم بھی طے کر لیا گیا اور اچھا یہی ہوتا ہے کہ انسان ہر طرح کی فکروں سے آزاد ہو کر کعبہ شریف کے سائے میں پہنچے تاکہ کعبہ شریف پر پڑھنے والی پہلی نگاہ کے پورے مزے لوٹ سکے اور اپنے دل کی مرادیں مالک کے دربار میں پیش کر سکے کیونکہ اگر یہاں پہنچ کر بھی انسان مالک کی طرف یکسو نہ ہوا تو پھر کہاں ہوگا یہاں پہنچ کر بھی اگر دل مالک کے ساتھ نہ جڑا تو پھر کہاں جڑے گا یہاں پہنچ کر بھی گناہوں سے نفرت نہ ہوئی تو پھر کہاں ہوگی یہ شکوہ بجا ہے کہ کعبہ کے میزبانوں نے اس کے ارد گرد کے ماحول کو دنیا داری سے سخت متاثر کر دیا ہے اور یہ بھی درست ہے کہ دنیا کی ریل پیل اور کعبہ کے ارد گرد کی دکانوں پر بکنے والا سامان ظاہر حرم کو غافل کرنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جانتا ہو اور اسے پہچانتا ہو اسے ارد گرد کی چیزوں سے کیا غرض اللہ تعالیٰ کے سچے عاشق تو جنت کی عالی قدر نعمتیں بھی مالک کی حقیقی سے غافل نہیں کر سکتی چے جائے کہ دنیا کی حقیر و غلیز چمک اسے غافل کر دے سچے مومن کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت اور وقات نہیں ہوتی وہ مالک کی چوکھٹ پر سر رکھنے آتا ہے اور اپنے دل میں یہ تمنا لے کر آتا ہے کہ مالک اس کے سر کو اپنے راستے میں قبول فرما لے اور وہ مالک کی چوکھٹ پر سر رکھ کر اس سر کے بدلے مالک کو راضی کرنے آتا ہے چنانچہ وہ لبیک اللہ لبیک کہہ کر خود کو پیش کرتا ہے اور اپنے سر کو جھکاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ خود اسی یعنی اللہ تعالیٰ کو مانگتا ہے عشق کی اس تجارت اور محبت کے اس نرالے انداز میں دنیا کی حقیر و ملعون چیزیں کہاں آڑے آ سکتی ہیں الحمدللہ آج پھر مالک نے کرم فرمایا اور اپنے ادنا سے غلام کو اپنے گھر آنے کی توفیق بخشی میں نے اور میرے رفقائے کرام نے ہاتھ اٹھا لیے اور دھڑکتے دل کے ساتھ دعائیں کرنے لگے کہاں یہ چند نہتے افراد اور کہاں جموں سے لے کر کنیا کماری تک ٹھاٹھیں مارتا ہوا شرک کا طوفان لیکن یہ چند نہتے افراد آج اپنا معاملہ اس ذات کے حضور پیش کر رہے تھے جس کی بے پناہ طاقت و نصرت کے سامنے ٹھاٹھے مارتے سمندر بھی پانی کے ایک قطرے سے زیادہ کمزور اور بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں وہ رب جب چاہتا ہے تو چھوٹی سی کنکریوں اور مکڑی کے جالے کو قوت عطا فرما دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے تو ہاتھیوں کے لشکر ان انسانی قوت کے ستونوں کو حقیر و ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے سارے ساتھی دل کھول کر اور دل بھر کر دعائیں مانگتے رہے اس کے بعد طواف دوگانہ طواف زم زم صفہ مروہ کی سائی اور حلق کے براحل آئے ہر مرحلہ پرکیف تھا کئی بار ارادہ ہوا کہ حرمین کی باتیں لکھی جائیں لیکن نہ دل نے ساتھ دیا نہ قلم نے ہر بار یہی سوچا کہ انشاءاللہ اگلی بار مگر کبھی نوبت نہ آ سکی اور یہ حقیقت ہے کہ عشق کی باتیں لکھنا نہ تو آسان ہے اور نہ ہر کسی کے لیے ممکن پھل کی مٹھاس کھانے والا ہی محسوس کرتا ہے پھر اس مٹھاس کو لاکھ انداز سے لکھا جائے لیکن پڑھنے والا حقیقی لطف نہیں پا سکے گا البتہ اس میں بھی مٹھاس کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے گا یہی حال جہاد کی مٹھاس کا بھی ہے کہ جب تک چکھ نہ لیا جائے اس وقت تک اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی اور جہاد کی بدولت جو ایمان نصیب ہوتا ہے وہ صرف میدانوں میں نکل کر ہی مل سکتا ہے میدانوں سے باہر بیٹھ کر لاکھ کوشش کی جائے اس ایمان کی حالاوت نہیں مل سکتی یہی حال شہادت کا ہے اس کی اصل حقیقت اسے پا لینے کے بعد ہی معلوم ہوتی ہے اسی لیے شہید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت کی تمام نعمتیں پا کر بھی شہادت کو نہیں بھولے گا بلکہ اس کی تمنا کرے گا آج بہت سارے لوگ دنیا کو تھوڑی سی آفیت اور دنیا کے تھوڑے سے سامان کی خاطر شہادت کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ یہ حقیقت دنیا تو کیا چیز ہے جنت کی نعمتیں بھی شہادت کا مزہ نہیں بھلا سکیں گی لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اس نعمت کی اصل حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی اور جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ تو صرف شوق بڑھانے کے لیے ہے اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ شہید یہ تمنا بھی کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیجیے تاکہ میں شہادت کی حقیقت اپنے ساتھیوں کو سمجھا سکوں حالانکہ شہید جانتا ہے کہ میرے ساتھیوں کو شہادت کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ انہیں معلوم ہے وہ شہادت کی حقیقت سمجھنے کے لیے کافی نہیں اس لیے وہ خود آ کر بتانا چاہتا ہے بے شک اپنے پیارے مالک کے لیے جان دینا اور مالک کا اس جان کو قبول کر لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور اس نعمت کی حقیقی قدر تب ہی معلوم ہو سکتی ہے جب یہ نعمت مل جائے خیر میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ حرمین شریفین کے احوال لکھنے کا ارادہ باوجود تمنا کے پورا نہیں ہو سکا اور آج کی نشست میں جو باتیں ضمنً لکھ دی گئی ہیں وہ بھی جہاد کے تذکرے کی برکت سے آ گئی ہیں بس ان باتوں کو یہیں پر روک کر ہم آگے بڑھتے ہیں عمرے کی ادائیگی کے بعد ہمارا قافلہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا دل پر فرحت خوشی جذبات اور شرمندگی کی ملی جلی کیفیات طاری تھیں انتظار تھا کہ اس بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں کون کون سی رحمتیں نصیب ہوں گی اس سے پہلے جب بھی حاضری ہوئی میزبانی کے عجیب انداز نے ایمان کو بڑھایا یہاں دعاؤں سے زیادہ در شریف پڑھنے کا مزہ آتا ہے اور ان مقامات میں انسان کھو جاتا ہے جن مقامات کے تذکرے قرآن مجید نے بار بار چھیڑے ہیں خصوصاً شہدائے عہد کے پاس بیٹھنے کے بعد اٹھنے کو جی نہیں چاہتا مسجد نبوی میں بائیں جانب روزہ مبارکہ اور ریاض الجنہ میں پرسکون اور محفوظ گود کا احساس ہوتا ہے اور حقیقت ہے کہ مسجد نبوی کے دروازے ہر کونے اور مدینہ منورہ کے ایک ایک پتھر سے جہاد اور شہادت کی یادیں ابھرتی ہیں اور دل کو بے قرار کر دیتی ہیں اس مبارک شہر کا ہر ذرہ انسان کو جہاد کی حقیقت سمجھاتا ہے اور یہ سچ ہے کہ پوری دنیا میں انسان جہاں کہیں ہو اس پر مدینہ منورہ میں حاضری کا شوق سوار رہتا ہے لیکن خود مدینہ منورہ پہنچ کر انسان پر میدان جہاد میں دیوانہ وار کود پڑنے کا جنون سوار ہو جاتا ہے مدینہ منورہ سراپا دعوت جہاد ہے میں اگر اس موضوع میں کھو جاؤں تو یقیناً قارئین کرام کو میری رویداد داد یا اثارت پڑھنے کے لیے مزید کئی ماہ انتظار کرنا پڑے گا اسی لیے میں حسب وعدہ داستان یا اثارت سنانے کے لیے دوسری باتوں میں زیادہ نہیں الجھتا حالانکہ بہت سارے ایسے مقام آتے ہیں کہ دل کے تار ہل جاتے ہیں اور قلم اس موضوع کی طرف مڑ جاتا ہے لیکن میں جلد ہی اپنی کیفیت پر قابو پا کر اصل موضوع کی طرف لوٹنے کی کوشش کرتا ہوں رمضان المبارک کی وہ تیئیسویں تاریخ تھی رمضان کے آخری عشرے میں مسجد نبوی کی رونق بڑھ جاتی ہے اور تراوی کے علاوہ قیام اللیل کی نماز بھی باجماعت ادا کی جاتی ہے عام دنوں میں مسجد نبوی شریف رات کو عشاء کے کچھ دیر بعد بند ہو کر دی جاتی ہے لیکن رمضان المبارک میں وہ چوبیس گھنٹے کھلی رہتی ہے اور جذبہ توحید سے سرشار اشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل کھول کر فیض حاصل کرتے ہیں تراوی کی نماز کے بعد ہم اپنی نشست گاہ پر واپس آ گئے اور رات کا کھانا کھانے کے بعد سب ساتھیوں نے دوبارہ مسجد نبوی شریف جانے کی تیاری شروع کر دی وضو وغیرہ کرنے کے بعد سارے ساتھی مسجد نبوی شریف گئے اور اتفاق سے ریاض الجنہ میں جگہ بھی مل گئی دوران سفر آپس میں بہت ساری تفصیلات طے ہو چکی تھیں اور بہت سارے معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال بھی ہو چکا تھا اب تو صرف حتمی فیصلے کرنے تھے اور رسول کریم امام المجاہدین صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں اللہ تعالیٰ سے نصرت اور توفیق کی دعا مانگنی تھی